حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے پانی والے اون پر ایک جنگ میں گیا پھر انہوں نے لمبی حدیث بیان کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ واپسی کے دوران میں اونٹ تھک کر رک گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا تو وہ اتنا تیز ہو گیا کہ سب لشکر سے آگے نکل گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا اونٹ بہت تیز ہو گیا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کی برکت ہے آپ نے فرمایا یہ مجھے بیچ دے تجھے مدینہ منورہ تک سوار ہو کر جانے کی اجازت ہوگی میں نے آپ کو بیچ دیا جبکہ مجھے اس کی سخت ضرورت تھی لیکن مجھے شرم محسوس ہوئی کہ آپ کو انکار کروں غزوے کی تکمیل کے بعد جب ہم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو میں نے آپ سے جلدی جانے کی اجازت طلب کی میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے نئی نئی شادی کی ہے آپ نے فرمایا کماری سے یا شوہر دیدہ سے میں نے کہا اللہ کے رسول شوہر دیدہ سے وجہ یہ ہے کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اور وہ چھوٹی چھوٹی کماری بیٹیاں چھوڑ گئے میں نے ناپسند کیا کہ میں ان جیسی نوجوان لڑکی لے آؤں اس لیے میں نے ایک شوہر دیدہ یعنی بیوہ یا متعلقہ سے شادی کی جو ان کو علم و ادب سکھائے خیر آپ نے مجھے اجازت دے دی آپ نے فرمایا شام کے وقت گھر پہنچ جانا جب میں آیا تو میں نے اپنے ماموں کو اونٹ کے فروخت کرنے کا بتایا انہوں نے مجھے ملامت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں آپ کے پاس صبح کے وقت اونٹ لے کر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ کی قیمت بھی دی اونٹ بھی دیا اور لوگوں کے برابر حصہ بھی دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو بیالیس